فاسا من محتدی بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ سورت الطبہ کی ایک آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اپنے اس آیت میں اپنے ان بندوں کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جن کو اللہ تعالی کی جانب سے ہدایت مل چکی ہے اور انسان ہدایت ہی کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے ابھی جتنے ساتھی ہیں سبوں نے صبح سے لے کر کے زندگی میں جب بھی کوئی نماز پڑھی ہوگی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی چیز ہدایت ہی مانگتا ہے اح دن شراط المستقیم شراط علیہم اے اللہ ہم کو سراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما تو انسان ہدایت ہی کی دعا مانگتا ہے ہدایت پر کون ہے کس کو ہدایت مل چکی اور کون ہدایت سے محروم ہے اللہ رب العالمی نے سورت الطبہ کی حسایت نمبر اٹھارہ میں اس کی علامت اور نشانیاں بیان کی فرمایا ان نمایام رو مساجد اللہ من آمن من والیوم الاخر آخر سب سے پہلی علامت و نشانی یہ بیان کی گئی کہ ان نمایام رو مساجد اللہ من والیوم الاخر حقیقت میں اس مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں وہ اقام اشراح نماز قائم کرتے ہوں وہ آت اور پابندی کے ساتھ زکات دیا کرتے ہیں ولم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے وہ ڈرتے نہیں یہ ہیں علامات اور نشانیاں اس شخص کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے ان نمایا مر مساجد اللہ من آ منہوم کا ولم واش اللہ یہ پانچ نشانیاں اللہ نے بیان کیا ہیں جن میں سب سے پہلی نشانی ہے مسجدوں کو آباد کرنا دوسری نشانی ہے پانچ وقت پانچ وقت نماز کی پابندی کرنا اور تیسری نشانی اللہ رب العالمین نے آخرت پر ایمان رکھنا بتایا ہے اور پانچویں نشانی اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ان کے دلوں میں خشیت الہی ہوتی ہے اور صرف اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں یہ پانچوں نشانیاں جس کے اندر پائی گئیں اب اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا من المحتدین یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت مل چکی ہے تو سب سے پہلی نشانی پر گفتگو کرنی تھی وہ ہے مسجد کو آباد کرنا مسجد بنانا مسجد کو آباد کرنا مسجد کو آباد کرنے مسجد کو تعمیر کرنے کا کئی طریقہ ہے ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد کو بنائے مسجد تعمیر کرے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کے تعمیر کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن افسوس سد افسوس کی بات ہے اپنا شان سے شان مکان انسان بنا لیتا ہے اپنے پیسے سے اور مسجد بنانے کی باری آئے تو بغیر چندہ اکٹھا کیے بنانا ہی نہیں چاہتا سب سے کم پیسہ انسان مسجد میں لگانا چاہتا ہے حالانکہ نبی رہے فراسام کا فرمان ہے آپ نے ساتھ اے لوگو مم بنا لاہ مسجد بن اللہ بھائی تنفیل جن او کما کام اے لوگو جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مم بنا لاہ مسجد جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی ایک مسجد بنایا بڑی ہو یا چھوٹی آپ نے ساتھ نمایا بن اللہ لہو بھائی تنفیل جنا زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو عالیشان محل بنا کر کے دے دیتے ہیں یہ انسان کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ دنیا میں تابوت اور مٹی لوہے کے سریے کا مکان بنائے اور اللہ رب العالمی جنت میں اس کے لیے ہیرے جواہرات سونے اور چاندی کا محل تیار کر دیں اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا امام الراج رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی رہے سراب شام شاپ رمایا مسجدیں تعمیر کرنے مسجدوں کے بنانے کا مقام و مرتبہ یہ ہے آپ نے ساتھ مم بنا مسجد اللہ مم بنا مسجد اللہ کم پھنسے حسے کے تقتا دن لہو بیتن فی الجنہ اے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو انسان چھوٹی سے چھوٹی بھی مسجد بنائے یہاں تک کہ آپ نے ساتھ نمایا کمف سے کتا امین ہو یہاں تک کہ یہ گھاس پات اور یہ نباتات سے اے پرندے جو گھوسلہ بناتے ہیں اپنے لیے اس گھوسلے کے برابر بھی اتنی چھوٹی جگہ بھی اور اتنا چھوٹا مقام بھی اگر کسی نے دنیا میں اللہ تعالی کے بندوں کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے نام پر پر بنا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی جنت میں اس کے ایک عالیشان محل دے دیا کرتے ہیں انسان کے لیے یہ عجر ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس راہ میں دل کھول کر کے حصہ لینے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی علیہ سلاد اسلام نے مسجد کو ان نیک اعمال میں قرار دیا ہے کہ جن نیک اعمال کا عجر و ثواب انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے بہت ساری روایات ہیں جن میں ایک روایت سننے بھی نماز آتی ہے ہم بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دینا چاہتے چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ارشاد نماتے ہیں اے لوگوں ان مما يلحق بالمؤمن من عمله وحسناته اے لوگوں سات چیزیں ایسی ہیں کہ مومن کے مر جانے کے بعد بھی مومن کی نیکیاں اور اجر و مومن کو نیکیاں اور اجر و ثواب اس کے نام امان میں لکھی جاتی ہیں ان مما يلحق المؤمن من عمله من حسناته وعمله مومن کے مر جانے کے بعد بھی سات نیکیاں ایسے ہیں سات اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر ثواب برابر مومن کے نام اعمال میں درج کیا جاتا رہتا ہے وہ سات کیا ہیں نمبر ایک نبی سراب صاحب نے ساتھ علم اللہ او کما رہے سراب صاحب ان سات چیزوں میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان نے دین کا علم سیکھا اور دین کا علم سیکھنے کے بعد لوگوں کو میں پھیلایا ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ علم نصیب فرما دے کتاب و سنت کا اور پھر اپنے علم کو محدود نہ رکھے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پھیلاتا رہے یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کے علم سے فائدہ اٹھا کر کے دنیا میں جب تک لوگ زندہ رہیں گے مر جانے کے بعد بھی اس عالم کو و سوال ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائی دوسرا عمل میرے بھائیو یہ بڑا ضروری عمل ہے آپ نے ساتھ مایا ولدن صالحن ترا کہا کہو دوسرا عمل جو انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کے نام آماد برابر لکھا جاتا ہے وہ ہے او ولدن صالحن ولدن صالحن ترا کہ انسان نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر کے جائے آج ہم نہیں بتا سکتے کہ آج لوگ اولاد کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے اس کو فائدہ پہنچتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کو اس انداز سے انسان دنیا میں پرورش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد گناہ کا مستحق ہوتا رہے یاد رکھو اوردن دن طرح کہو ایک انسان ایک مرد مومن ایک مومنہ عورت اگر محنت کر کے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں کرتے ہیں اولاد کو صحیح تعلیم دیتے ہیں سو سلاد کا پابند بناتے ہیں اولاد اگر نیک ہے روزے کی پابند ہے وقت نماز کی پابند ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار کی فرما بردار اولاد ہے انسان تو مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی اولاد اس کی نسل اس دنیا میں جب تک دین پر قائم رہے گی اللہ کے رسول فرماتے ہیں والدین کو بھی اولاد کے برابر اجر و ثواب برابر ملتا رہے گا اسی لیے نگر شام کی حدیث ہمیں یاد آئی میرے بھائیوں ذرا اپنی اولاد کی فکر کرو سب سے بڑا ساخا سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑا مال اور سب سے بڑی دولت انسان کی اولاد ہوا کرتی ہے نبی رہے السلام رشاہ رشا فرماتے ہیں قیامت کے دن دشمن کی روایت ایک انسان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ جائے گا جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جنت میں جہاں تو خراب داخل ہو رہا ہے یہ تیرا ٹھکانا نہیں ہے تیری جنت اور اوپر ہے آدمی بہت اوپر تک جنت میں جائے گا بہت شان مقام و مرتبہ حاصل کر لے گا ایسا مقام ایسا مرتبہ جس کے متعلق مومن نے کبھی کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا ایسے اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا جب وہاں پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ تیرا ٹھکانا ہے یہ تیری جنت داخل ہو جا جنت میں داخل ہونے کے بعد انسان بہت احسان ہے ہماری نیکیاں اتنی تو نہیں تھی ہمارے اعمال اتنی نہیں تھے کہ اتنا عالی شان جنت ہمیں ملتی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کہیں اللہ رب العالمین نے کسی اور کی جگہ دے دیا ہو اور بعد میں ہم یہاں ہٹا دیے جائیں اللہ تعالیٰ علی دور ہے پوچھتے ہیں میاں یہ بے چینی یہ کنک یہ پریشانی کیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ بس ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھی کہ میں اتنا مقام مقام اتنا اونچا درجہ جنت میں حاصل کر سکوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں یہاں سے ہٹا دیا جاؤں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ نہیں کیا تجھے اشکال ہے واقعی جہاں تو پہلے سے کہاں کھڑا ہوا تھا تیرے عمل کے اعتبار سے تجھے وہی جنت مل تیری وہی جنت تھی لیکن یہ عالی شان مقام اتنا اونچا دیا ہے تجھے ہم ہم نے دیا ہے اور جس کے بارے میں تو نے کبھی تصور نہیں کیا تھا یہ تیری نیکیوں کا بدلہ نہیں ہے بے استغفار ولدی تو نے دنیا میں اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تھی نیک اولاد کی دعاؤں کی برکت سے یہ مقام تجھے مل رہا ہے میرے بھائی اچھی اولاد تو آپ نے ساتھ رمایا پہلا عمل انسان کو جو مرنے کے بعد بھی ملتے جن کا جو سواب ملتا رہتا ہے ایک تو ہے میرے کہ انسان میں نے بتایا انسان اپنا دوسرا عمل ہے او او تارا کا انسان اپنی نیک پالے اولاد ترک کر کے جائے اس کے برخلاف اگر اولاد نالائک نکلی آپ نے صحیح تربیت نہ کیا ہی سے گناہوں میں مبتلا رہی نماز چھوڑتی رہی تو اس کا وبال بھی آپ ہی کو پہنچے گا اس لیے اولاد کے بارے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اولاد کا خاص خیال رکھو یہ اولاد جو گود میں ہم لے کے گھوم رہے ہیں یہ ہم جو ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں جس کو کندھے پر بیٹھا رہے ہیں جس کو پارکوں اور کلبوں میں لے کے گھما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمان نکل گئی تو تم کو یہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی اس لیے اولاد کے بارے میں یا نارا ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ اولاد کا ذرا خیال رکھیں نبی نے تیسرا مدرسہ فرمایا او ورثہ انسان قرآن کو قرآن خریدتا ہے اور خرید کر کے کسی پڑھنے والے کو دے دیتا ہے غریب انسان ہے قرآن نہیں خرید سکتا قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے قرآن قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے جس کی بنا پر قرآن کے لیے بے چین رہتا ہے اگر کسی آدمی نے قرآن کو خرید کر کے کسی کو قرآن ہیبا کر دیا کسی کو وارث بنا دیا اور کسی کو تحفے کے طور پر دے دیا تو یہ قرآن جب تک استعمال ہوگا قرآن وقف کرنے والے کو برابر اگر سوال ملتا رہے گا نمبر چار آپ نے ساتھ مایا او مسجد بنا ہو اب مسجد بنا ہو یا کسی نے مسجد بنا دیا ہے یہ مسجد جب تک لوگوں کے استعمال میں رہے گی یہ زمین جب تک لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ رہے گی کتنا اگر قیامت تک یہ جگہ باقی رہی تب تک انسان جس نے زمین وقف کیا ہے مسجد بنایا ہے برابر اس کو و ثواب ملتا رہے گا اسی طرح سے آپ نے ساتھ رمایا او نہ ہو یا کسی مسلمان نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا ہے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے ٹہرنے کی رہنے کی ان کے لیے قیام کرنے کی تکلیف ہوتی ہے اگر کسی نے ایک مسافر خانہ بنا دیا کہ مسافر آئے اور وہاں خیر جایا کریں تو یہ مسافر خانہ جب تک استعمال میں رہے گا بنانے والا تو مر گیا لیکن ابرانے والے کو اجر ثواب برابر ملتا رہے گا جب تک یہ مسافر خانہ استعمال میں آئے گا نمبر چھ آبر رشاط مایا او نہ ہو کسی جگہ اگر پانی کا انتظام نہیں ہے کہیں پانی کی ضرورت ہے لوگ پیاسے رہتے ہیں نہانے دھلنے کا پینے کا پانی نہیں ہے لوگ پریشان حال ہیں اگر کسی نے کنواں کھدوا دیا یا کسی نے نہر جاری کرا دیا تاکہ اس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھائیں نہائیں دھلے پیئیں وضو کرے نماز پڑھیں تو یہ نہر جب تک جاری رہے گی تب تک نہر خدا نے والے کو برابر و ثواب ملتا رہے گا اور آخری چیز نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ نمایا کہ انسان کو اگر کسی نے ہر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی ردا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ خیرات کر دیا ہے اپنے مال سے صحت کی حالت میں تندرستی کی حالت میں تو یہ یہاں صدقہ جب تک لوگوں کے استعمال میں آئے گا برابر لوگوں کو رسوا ملتا رہے گا ایسا چیزیں ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا جو سوال انسان کو ملتا رہتا ہے جن میں سے آپ نے ساتھ روایا ساتھ میں سے ایک چیز ہے بنا ہو جس میں کسی نے کوئی مسجد بنا دی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو دنیا سے جانے کے بعد ہمیں فائدہ پہنچاتے رہے اور جن کا جو ثواب ہمیں ملتا رہے اکول کو لہٰذا راوا اللہ من ملے الحمد للہ وقفا وسلم اصطفا اما آباد مسجد کی تعمیر کرنے کا اور مسجد کے آباد کرنے کا ایک آباد کرنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ مسجدیں بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ وقف کریں اور دوسرا طریقہ مسجدوں کے تعمیر کا اور مسجدوں کے آباد کا میرے بھائی یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو مسجد سے لگا ہونا چاہیے مسجد سے محبت ہو مسجد میں دل چنا ہونا چاہیے مسجد کا خیال رکھنا چاہیے انسان مسجد سے اپنا لگاؤ رکھے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کی ایک شکل ہے اور ایک صورت ہے اسی لیے اس انسان کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی جو انسان اپنا تعلق مسجد سے لگا رکھتا ہے نبی رہے فراز صاحب نے ساتھ رمایا صحیح ہے ان کی روایت ہے سب ہوئی جو دل ہو دل اللہ دلو اے لوگ سات قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا جبکہ کہیں سائے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا اللہ ہم تمام لوگوں کو ان سات خوش نصیبوں میں بنائے جن کو قیامت کے دن حج کے میدان میں سایہ ملے گا وہ سات قسم کے لوگ سرا دئی جو دل اللہ فی دل ہی یو منا دل اللہ دلو وہ سات قسم کے لوگ جن کو قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا ان میں اللہ کو فرمایا ایک انسان وہ ہے کافی عبادت ربی وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرو کرتا ہے دوسرا عادل بادشاہ ہے جو عدل انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے تیسرا انسان وہ ہے ورجل کل محموم اللہ کم وہ انسان ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں چنا رہتا ہے جب مسجد میں آتا ہے جمعہ پڑھ کر پڑھنے کے لیے صبح سے جمعے کی فکر تھی مسجد میں آگے آنے کی فکر تھی پہلے پہنچ کر کے رواج و سواب حاصل کرنے کی فکر تھی اور یہاں سے جمعہ پڑھ کر کے جائے گا تو پھر عصر کی فکر دل میں رکھتا ہو کہ پھر ہمیں عصر میں مسجد کے اندر آنا ہے آپ نے ساتھ رمایا جس انسان کا دل مسجد میں لگا ہو یہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن سایا پائے گا نمبر چار آپ نے رمایا روایا و دات و نوجوان ایک وہ انسان مرد مومن ہے کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے مقام و مرتبے والی اونچے حسب نصب والی عورت نے جنا کے لیے حرام کاری کے لیے دعوت دیا اور اس نے نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین میں یہ عمل نہیں کر سکتا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اسی طرح سے آپ نے ساتھ رمایا وہ وہ آدمی وہ رجولان باف اللہ وہ دو آدمی جو آپس میں ملتے ہیں اور دو, دو آدمی جو دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور دونوں میں ناراضگی ہوتی ہے تو بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے تو ملنے ملانے اٹھنے بیٹھنے کا سارا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور انہی میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے آپ نے ساتھ رمایا وہ جلن تک ابھی ابھی نہیں ایک وہ آدمی ہے جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تو اس قدر کو سیدھا کیا شمال ہو ماں تر سے کوئی امیر ہوں بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اس لیے میرے بھائیوں مسجد کے آباد کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ مسجد سے محبت کرے اور اپنا دل مسجد سے لگا رکھے تیسری شکل یہ ہے اللہ اکبر یہ کتنی خوش نصیبی کی چیز ہے مسجد کے آباد کرنے کی تیسری شکل یہ ہے نبی علیہ السلام صاحب نے صاف فرماتے ہیں امام حارث بن اسامہ اور بن امام حارث بن ابھی اسامہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسرت کے اندر نقل کیا کہ قیامت کے دن حسر کے میدان میں حج سارے اولین اور آخرین اکٹھا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ رمائیں گے تعالیٰ لَيُنَادِي قیامت کے دن حسر کے میدان میں جہاں سارے اولین آخرین اکٹھا ہوں گے اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے اے ن رانی اے نجی رانی اے ن رانی ہس کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں کھڑے ہیں کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں کھڑے ہوئے ہیں اے رانی میرے پڑوسی ہس کے میدان میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سے پکارے قیامت کے دن ہس کے میدان میں اے ن جی رانی کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں ہیں فرشتے کہیں گے وہ تقول المنا ربنا کتو رب منا وم بگی اٹھیں گے ارے اللہ آپ کے آپ کا پڑوسی بننے کے لائق کون ہے آپ کس کو پکار رہے ہیں وہ بگی این جاویر کا میرے رب آپ کا پڑوسی کون بن سکتا ہے آپ کس کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم کو ہمارے پڑوسیوں پر کیا تعجب ہے تم کو یہ پتا نہیں کہ ہمارے پڑوسی کون ہیں عمار المساجد مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی ہمارے پڑوسی ہیں مسجدیں جو آباد کرتے تھے درد سے علم سے چراہتے قرآن سے کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسجد کے آباد کرنے والوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا پڑوسی قرار دے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے گھر مسجدوں کے آباد کرنے کی ایک تیسری چوتھی شکل اور ہے بہت ساری شکلیں ہیں یہ آخری اور چوتھی شکل اور ہم بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح حین کی روایت ہے یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی رہے فراستان دیکھتے تھے کہ مسجد میں ایک کالی کلوتی عورت بد شکل کالی ہرشی عورت مسجد کا جھاڑو لگاتی تھی بیچاری بڑی محبت مسجد سے تھی بس مسجد کی جھاڑو لگاتی اور بعض روایتوں میں آیا وہ مسجد میں گھومتی رہتی تھی بیچاری کہیں کوئی درخت کا پتا کوئی تنکا کوئی دھاگا کوئی چیز مل جاتی تو وہ بیچاری اس کو اٹھا لیتی اور لے جا کر کے باہر پھینک کر کے آ جاتی تھی یہی اس کا کام تھا نوی شام تین دن گزر گئے وہ نظر نہیں آ رہی تھی آپ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی آئی نہیں وہ عورت کہاں گئی صاحب کرم نے کہا یار سنا ماتا وہ تو تین دن ہو گئے انتقال کر گئی وہ مر گئی آج ہو رہا ہے اصل آدم نے ارے جھاڑو لگاوانے والی اللہ کے گھر مسجد کی جھاڑو لگانے والی عورت تھی افلا آدم تمونی تم لوگوں نے ہم کو کیوں نہیں بتایا یا رسول اللہ ہم لوگوں نے سوچا کہ رات کا موقع ہے ٹھنڈی کا موسم ہے یا اس عورت کو حقیر کالی کلو تھی معمولی ایک عورت سمجھ کر کے ہم لوگوں نے لوگوں نے دفنا دیا اور آپ نے فرمایا لوگوں نے کہا رسول اسی لیے اس عورت تھی اس کے خبر دینے کی ہم نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی بنا خبردار دلونی الا قبریہ اسی وقت مجھے لے چلو ہمیں اس کی قبر دکھلاؤ صاحب کرام نبی رہ شام کو اٹھائے اور لے جا کر کے اس عورت کے قبرستان لے گئے اور اس کی قبر دکھلائی یا رسول اللہ یہ قبر اس عورت کی ہے نبی رہ شام نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اپنے فرمایا اے لوگو یاد رکھو ہم نے مسجد کے جھاڑو لگانے والی عورت کی ایسی نماز جنازہ ادا کی ہے یاد رکھو ان نہ ظلم یہ قبرستان کی ساری قبریں مردوں پہ تاریخی چھا گئی تھی ساری قبریں تاریخی اور اندھیرے سے بھری ہوئی تھی لیکن اس مسجد کے جھاڑو لگانے والی عورت کی ہم نے ایسی نماز جنادہ ادا کیا ہے کہ اس نماز جنازہ کی برکت سے اللہ نے قبرستان کی ساری قبروں کو نور سے بھر لیا ہے اس لیے یہ بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے اس انسان کا جس نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے گھر سے جوڑا ہو بنانے کے اعتبار سے صفائی ستھرائی کے اعتبار سے نماز پڑھنے پڑھنے کے حساب سے نگرانی اور دیکھ بھال کے اعتبار سے جس انسان نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے گھر سے قائم کیا اللہ اکبر یہی کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسجد سے تعلق رکھنے والے مسجد کی آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بنا لیتے اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا میزبان پر ضروری ہے کہ مہمان اس کے یہاں آئے تو مہمان کی عزت کرے اس لیے جب اللہ کے مہمان مسجد میں آتے ہیں تو اللہ بھی ان کی بڑی تقریب و تعریف کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق رسی فرمائے عالمین ہم نے جو بیمار ہو سفا کل عطا فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بھولے کے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر لگا دے ہم سے تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ مسجد والا بنا دے مسجد بنانے والا مسجد سے صفائی سفائی کرنے والا مسجد سے محبت کرنے والا مسجد سے تعلق رکھنے والا اپنے گھر کی نگرانی کرنے والا بنا دے اور قیامت کے دن حشے کے میدان میں ہم سب